سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا چلا تربت بالی سکینہ پہ چراغا کرنے تربت بالی سکینہ پہ کرنی کرنے بال سکینہ پہ چراغا کرنے تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے یاد اصغر جسے تڑ پاتی رہی شام و سہر نظروں میں ننہ گلا رہا آٹھوں پہل رن کی تاریکیوں میں لیے چلتا رہا رن کی تاریکیوں میں لیے چلتا رہا سمت دریا سے ہے کی طرف کون چلا بالی سکینہ پہ چرا کرنے بالی سکینہ پہ چرا کرنے نشانے تھے کٹائے کبھی پانی کے لیے لڑتا تھا شیر حق کی جوانی کے لیے غم تنہائی میں آیا تھا وہی اہل وفا غم تنہائی میں آیا تھا وہی اہل وفا سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا غربت بال سکینہ پہ چلا کرنے غربت بال سکینہ پہ چلا کرنے دیکھا جو درد کا منظر تو قیامت تھی ہوئی روز محشر کی لگا ہے کہ شباہت تھی ہوئی آسماں ہلنے لگا سارا جہاں رونے لگا آسماں ہلنے لگا سارا جہاں رونے لگا سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا بال پہ چرا کرنے سکینہ پہ چراغا کرنے غم کے بادل میں گھرا آیا ہے جب وقت سفل خون رویا ہے بہت جب ہوا زندہ سے گزر ابھرا مشرق سے تو سورج بھی یہاں ڈوب گیا ابھرا مشرق سے تو سورج بھی یہاں ڈوب گیا سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا تربت بال سکینہ پہ چلا کرنے تربت بال سکینہ پہ چلا کرنے کیسے ہو درد ضعیفی کا آیا دل سے میرے کیسے ہو غم کی کہانی یہ بیا دل سے میرے آئی ہیں فاطمہ زہرا بھی یہاں لے کے دعا آئی ہے فاطمہ زہرا بھی یہاں لے کے دعا سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے تڑپے ہیں جن و ملک شہ کی ازاداری میں آئے ہیں روتے ہوئے شہ کی وفاداری میں دل میں ایک درد لیے لب پلیے آہو بکا دل میں ایک درد لیے لب پلیے آہو بکا سمت دریا سے ہے کی طرف کون چلا دربت بے چرا سکینہ پہ چرا کرنے روز محشر کے لیے خاص عبادت تو کرو اپنے اعمال کی ماں کی وضاحت تو کرو آؤ سب شہ کے آزادار چلو کر بو بلا آؤ سب شہ کے آزادار چلو کر بو بلا سمت دریا سے ہے زندہ کی طرف کون چلا تربتے بال سکینہ پہ چرا کرنے تربتے بال سکینہ پہ چرا کرنے درد میں ڈوبی یہ دنیا ہے کیا کرتی فغاں وقت میں ہے شر ہے آیا لکھنا ہے مشکل یہ بیان آیا کرتاس پہ ساحل یہ قلم روتا ہوا آیا کرتاس پہ ساحل یہ قلم روتا ہوا سمت دریا سے ہے طرف کون چلا تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے تربت بال سکینہ پہ چراغا کرنے